خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سلسلہ نبوت کا خاتمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غرامی پر ہوا جس طرح اللہ تعالی نے آپ سے پہلے مختلف زمانوں میں اور مختلف قوموں میں اپنے رسول بھیجے تھے اور ہر رسول نے اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دی تھی اور شرک سے روکا تھا یہی کار عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انجام دیا جس طرح رسول نے اپنی قوم کو اللہ کے حکموں پر چلنے اور اس اس کی کی کی مرضی کے کے کام کرنے صورت میں و خوشخبری دی تھی اور اس کی نافرمانی کرنے اور اس کے غیظ و کو بھڑکانے والے کام کرنے پر اس کی دردناک سزا سے ڈرایا تھا اسی طرح یہ فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انجام دیا دوسرے انبیاء کے مقابلے میں آپ کا امتیاز یہ ہے کہ گزشتہ زمانوں میں ہر نبی کسی خاص قوم کی طرح بھیجا جاتا تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی اور قیامت تک کے لیے ہے ان پہلوؤں پر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر روشنی ڈالی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَظِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ سورہ سبا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آفاقی حیثیت بھی واضح کی گئی ہے اور اس کا خلاصہ بھی بیان کر دیا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ جس طرح ہر قوم میں ڈرانے والا بھیجا گیا تھا اسی طرح یہ مشن اب تمہارے حوالے کیا گیا ہے ان انت الا نظیر انا ارسلناك بالحق بشيرا ونظيرا وان من امه الا خلا فيها نظير تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والے اور ڈرانے والا بنا کر اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آفاقیت کا تذکرہ متعدد احادیث میں بھی موجود ہے ایک حدیث میں جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی یبعث الى قومی خاصہ وبعث الى الناس عامہ پہلے نبی خاص طور پر اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے جبکہ مجھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوزیشن یہود و نصارہ پر بھی واضح کر دی گئی ان کو بتا دیا گیا کہ جس طرح تمہارے درمیان پہلے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے آ چکے ہیں اسی طرح یہ رسول بھی آیا ہے اس لیے دانشمندی کا تقاضا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی اتباع کرو یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترت من الرسول ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نظیر فقد جاءکم بشیر ونظیر واللہ علی کل شیئ قدیر المائدہ اہل کتاب ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا صورت العراب میں شاہ مصر فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیست بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فیرون کا معاملہ گرک آبی فیرون کے بعد بنی اسرائیل کے حالات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں درمیان میں درج ذیل آیت آئی ہے جو بڑی اہم اور معنی خیز ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيدُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ انسانوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرو اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ذہل میں لکھتے ہیں وَحَذَا خِتَابُ لِلْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ وَالْعَرَبِيِّ وَالْعَجَمِ وَحَذَا مِن شَرَفِهِ وَعَزْمَتِهِ أَنَّهُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَأَنَّهُ مَبْعُوثٌ إِلَى النَّاسِ كَافَةٌ وَالْآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ كَمَا أَنَّ الْأَحَادِيثَ فِي هَذَا أَقْصَرَ مِنْ أَنْ تَحْصَرَ وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله للناس كلهم أخبرهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ثم أمرهم باتباعه والإيمان به النبي الأمي أي الذي وعدتهم به وبشرتهم به في الكتاب المقدمة فإنه منعوت بذلك في كتبهم یہ کالے گورے عربی عجمی سب سے خطاب ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف مبوس کیا گیا ہے اس موضوع پر بہت سی آیات ہیں اور احادیث تو بے شمار ہے اور یہ تو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اللہ کے رسول ہیں پھر انہیں حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے النبی الامی کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لاؤ جس کی بیست کا صاحب کا کتابوں میں سے وعدہ کیا گیا تھا اور جس کی تمہیں بشارت دی گئی تھی یہ بات اس لیے کہی گئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ان کی کتابوں میں مذکور تھے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذه الآية تدل على أن محمد عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى جميع الخلق یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کی طرف بھیجے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح الفاظ میں کہا گیا کہ نہ وہ پہلے رسول ہیں نہ ان کی دعوت انوکھی ہے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں اور اسی چیز کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں جس کی طرف اب وہ بلا رہے ہیں پھر ان کے بارے میں رد و انکار کا رویہ کیوں اپنایا جا رہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل عمران محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کر دینے کی ہدایت کی گئی قل ما بدعا بدعا من ان سے کہو میں میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں اس آیت کا لفظ آیا ہے بدعن اس چیز کو کہتے ہیں جس کے مثل پہلے نہ دیکھا گیا ہو یعنی میں پہلا رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں اس آیت کی تشریح میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اَيْ لَسْتُ بِأَوَّلٍ رَسُول تُرْقُ الْعَالِمِ بَلْ قَدْ جَاءَتِ الرُّسُلُ مِنْ قَبْلِ فَمَا أَنَا بِالْأَمْرِ الَّذِي لَا نَظِيرَ لَهِ حَتَّى تَسْتَنْكِرُونِ وَتَسْتَبْعِدُوا بِعْسَتِي إِلَيْكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ أُرْسِلَ اللَّهِ قَبْلِ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى الْأُمَمِ يعني ما پہلا رسول نہیں ہوں جو اس دنیا میں آیا ہے بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں میرا معاملہ ایسا نہیں ہے جس کی پہلے کوئی نظیر نہ ہو جس کی بنا پر تم اچمبے کا اظہار کرو اور اپنی طرف میری بعثت کو بعید سمجھو مجھ سے پہلے اللہ نے بہت سے انبیاء مختلف قوموں کی طرف بھیجے تھے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اَيْمَا كُوتُ اَوَّلُهُمْ بلا ينبغي أن تنكروا إخباري بأني رسول الله إليكم ولا تنكروا دعائي لكم إلى التوحيد ونهي عن عبادة الأصنام فإن كل الرسل إنما بعثوا بهذا الطريق يعني یعنی میں پہلا رسول نہیں ہوں اس لیے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوں اور بت پرستی سے روک رہا ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے کہ تم اس کا انکار کرو اس لیے کہ تمام رسولوں کی بیرثت اسی طریقے پر ہوئی تھی ایک جگہ کہا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح رسول بنا کر بھیجا گیا ہے جس طرح آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا علی كَمَا کما اور فِرْعَوْنَ رَسُولًا رسولا المزمل تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فراؤن کی طرف ایک رسول بھیجا تھا صورت النساء میں انبیاء کی ایک طویل فہرست پیش کی گئی ہے ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ جس طرح ان کی طرف اللہ نے وہی کی تھی اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کی گئی ہے اور جس طرح انبیاء صادقین اپنی اپنی قوموں کو خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے بھیجے گئے تھے اسی طرح آپ کو بھی بھیجا گیا ہے إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تقريبا رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما النساء اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نو علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی ہم نے داود علیہ السلام کو زبور دی ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبوس کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے ساتھ ہی یہ بھی سراحت کر دی گئی ہے کہ تمام انبیاء کو وہی کی جانے والی تعلیم بنیادی طور پر ایک ہی تھی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ الزم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ